چالیس سال پہلے سے میری حاضری ہوتی رہی ہے یوسف بھائی ان کے والد اور ان کے بڑے ابا وہ ہمارے میزبان ہوا کرتے تھے وہ دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے ویسی بھی آ کر ٹھیرتا تھا یہاں پرانا محلہ اب ذرا کمزور ہو گیا بڈھا ہو گیا چلنے پھرنے کی نہیں بنتی ہے اوپر چڑھنے کی نہیں بنتی ہے زیادہ پیدل چلنے کی نہیں بنتی ہے اللہ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے ارشد میر صاحب کو کہ انہوں نے دعوت دی ان کی دعوت پر حاضری ہوئی اور میرے ٹھہرنے کا معقول انتظام ہوا ٹھہرنے کی بات کرتا ہوں باقی تو بھاجی دال پسند کرتا ہوں مرغا نہیں کھاتا یہ بتا دوں بہت لوگوں لیکن کھیرنے میں ذرا آرام کی جگہ مل جائے تو پھر آرام مل جاتا ہے آج دو دن یہاں گزار دیے اور آپ نے بہت سے علاقوں میں لے جا کر کے تقریریں کرائیں اللہ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے میں نے آپ حضرات کے سامنے دو ہدیے پیش کی ایک قرآن کی آیت پڑھی اور ایک حدیث شریف پڑھی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے تہادو تہابو ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور آپس میں محبت پیدا کرو میں بھوپال سے حاضر ہوا وہاں کے بٹوے مشہور ہیں جب ہم پڑھتے تھے دیوبند جاتے تھے تو بٹوے لے جاتے تھے کیونکہ کسی نے ایک شعر کہا ہے اسی کے اوپر بھوپال کے کہ چار چیز تحفہ ہے بھوپال بٹوا گٹکا چنیٹی رومال بٹوا دیکھا ہوگا میں کبھی زندگی نہیں لایا کبھی کبھی لے آتا ہوں بھول گیا اور گٹکا جس میں رکھا جاتا کھاتے ہیں چونا چونیٹی بولتے ہیں اس میں رکھتے تھے وہ لوگ پرانے بھوپالی چاٹتے رہتے تھے چونا رومال کوئی کہتے پگڑی خاص رواج تھا نواب حمید اللہ خان کو دیکھا وہی پگڑی باندھتے تھے سارے علماء مکمل پگڑی باندھتے تھے پہلے سب کو دیکھا میں نے ہمارے اکابرین کو بھی دیکھا اور ہماری برادری والے پگڑی باندھتے تھے پگڑی والا واقعہ آپ نے نہیں سنایا میں سنا دیتا ہوں خود میری بچپن سے پگڑی باندھنے کی عادت نہ بالغ سے جب سے باندھتا ہوں پھر بعد میں اللہ کا شکر ہے جب پڑھا تو شیخ الحدیز صاحب مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے مشہور شمال ترمیزی ترمیزی کی ابتدا میں حضور کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس کی تشریح کی خسال نبوی کے نام سے شیخ الحدیز صاحب نے اس میں بہت ساری باتیں حضور کی سیرت وغیرہ سورت لبا اس میں ایک باب باندھا ہے باب اف عمائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صافے کے متعلق اس میں بتایا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی دو پگڑی ہوتی تھی ایک بارہ ہاتھ کی ایک سات ہاتھ کی سات ہاتھ کی تو ہمیشہ باندھتے تھے بارہ ہاتھ کے عیدین میں جمعے میں اور فتح مکے پر آپ نے باندھی کالی پگڑی اور سفید پگڑی ہمیشہ باندھتے تھے احسن سیاب اب غب بہترین کپڑا سفید ہے لیکن پگڑی کے تین رنگ ملے ہیں دو رقم حضرتیں لکھے ہیں ایک سفید ایک کالا ایک میں اپنے مدرسے کے لیے پسند کرتا تھا مدین منورہ یا مکہ معظمہ سے پگڑی آتی پہنے ملاتا تھا اب اللہ انتظام کر دیتا ہے وہ جزائری باندھتے ہیں اور بنتی ہے شام میں حلب میں سوریا پہ لکھا ہوتا ہے وہ پگڑی پیلے رنگ کی ہوتی ہے سات ہاتھ کی ہوتی ہوگی زیادہ وہ ہم باندھتے ہیں وہیں پر لکھا ہوا ہے شیخ الزی صاحب نے کوئی دو رکعت نماز پڑھے پگڑی باندھ کر کے اور کوئی ستر رکعت پڑھے بغیر پگڑی کے تو ستر رکعت سے دو رکعت بہتر ہے اس کی فضیلت بنا لیجیے وہ جناب محمد رسول فرمات الفرق و بین نا و بین المشرقین العمائم و سے باتیں ہمارے اور مشرقین کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پر صافہ باندھتے ہیں غیر مسلم سکھ وغیرہ صافہ تو باندھتے ہیں لیکن ٹوپی نہیں ہوتی یہ ہمارا فرق ہے تو اس سے ایک پگڑی کی تائید تاکید ملتی ہے کہ پگڑی باندھنا چاہیے اب یہ نہیں ضروری ہے کہ عوام صاحبہ باندھے یا امام صاحب صاحب باندھے ہاں امام صاحب کو ضرور باندھنا چاہیے ایک زینت ہے لکھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے علامہ تیجان اور عرب یہ تو تاج ہیں عرب کے پگڑی باندھنا چاہیے اب یہاں تو دھیرے دھیرے پگڑی دکھتی نہیں سوائے میرے کوئی دکھ ہیں ایک دیوانہ میں ہی کھڑا ہوں پگڑی والا باقی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کل ایک مدرسے میں گئے تھے کون سا مدرسہ سب کی پگڑی تھی بچوں کی آپ کے ہاں ہاں آپ کے ہاں ماشاء اللہ سب بچوں کی پگڑی کچھ ہوئی انگلینڈ میں دیکھا بعض جگہ میں افریقہ بھی ایک مرتبہ مطلب گیا ہوں تو وہاں بھی ماشاء اللہ طلباء علما پگڑی باندھتے پگڑی کے فرض نہیں ہے گار نہیں گئے لیکن ثواب سے ضرور محروم ہو گیا اس کا خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کو باندھنا چاہیے کیا ہوتا جب جب ضرورت گرمی ہو جائے تو رکھ دی ٹوپی پہن لی لیکن نمازوں کے لیے تو آنی چاہیے کیونکہ نماز کی فضیلت ہے اس میں تو باندھنے چاہیے ایسے نہیں کہ بالکل ہم دوسروں کی تقلید اس کے تھوڑی سی ناراضگی میں بالکل صافے کوڑا دیں اور وہ دوسرے باندھنے لگے بہت سے حضرات ہرا صافہ باندھتے ہیں اس کو سمجھتے سنت ہے نہیں ہر ایک پگڑی کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ثبوت یہ ملتا ہے جو ہم نے دیکھا الحمدللہ فرشتوں کی پگڑیاں ہری دیکھی گئی ہیں اور جنتوں کے لباس بھی ہری پگڑی میں نے بعد لوگوں کو خواب میں دیکھا میرے خود بڑے بھائی ہری پگڑے باندھے ہوئے ہیں تو یہ پگڑی ہری جنتوں کا لباس ہے اچھی بات ہے جنتوں کا لباس اختیار کر لو لیکن محمد رسول اللہ کا لباس زیادہ بہتر ہے ان کی سفید پگڑی یا کالی پگڑی یا پیلی پگڑی پیلی پگڑی بھی حضور سے ثابت ہے میں نے قیاس کیا تھا پھر مجھے تائز مل گئی فاق تصر الناظرین اس کو ایک عالم تھے مجھے ملے یوسف مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک کے نے بتایا کہ ان کو ان کے کسی کو شہید شہید بھی کر دیا کل ان کے یہاں ایک مولانا رضا حسن صاحب ہیں وہ ہمارے رشتے بھی دار ہوتے ہیں کوئی مجھے مل گئے تھے افریقہ میں تو انہوں نے کہا یہ پگڑی ثابت ہے حدیث شریف سے میں نے مجھے دکھا گئی ان کی دکھائی بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ہمارا جو ایک حیاس تھا حدیث سے اس کی تائید ہو گئی پگڑی کی اچھا لگا بہرحال ایک بات ایسی کہ مسلی میں نے کہا تھا کہ اس کے اس لیے اس واقعے کو سنا دوں حضرت مدنی کا حضرت مدنی میرے استاد ہیں بخاری پڑھی مغرب پڑی اور ان سے بیاج بھی ہوا میں اکثر نماز ان کے ساتھ پڑھتا تھا وہ جوتے اٹھاتا تھا میرا مزاج پٹھانی ہے بنگالی بہاری سیدھے لوگ ہوتے ہیں دھکا دے دیتا تھا کوئی بولتا نہیں تھا جوتا کسی کو نہیں اٹھانے دیتا تھا سوائے میرے میں اٹھاتا تھا جوتے سیدھے کرتا تھا حضرت کی خدمت میں سفر بھی کیے حضرت کے ساتھ نمازی پڑھی ایک مطلب وقت بھی مجھے یاد ہے آج اثر کا وقت تھا بڑے بڑے علماء ہوئی حضرت کے جمع تھے چائے ہوتی تھی اثر کے بعد بھی ہوتی کالی چائے پلاتے سب چائے وہاں کی تو نماز کا ٹائم ہوا حضرت نے مجھ سے تو نماز پڑھا میں طالب علم تھا پڑھا دی بڑے اکابرین موجود تھے سب کو تعجب ہوا کہ یہ چھوٹے سے لڑکے سے داڑھی گئی داڑھی نکل آئی تھی لیکن مہاراج چھوٹا تھا اساتذہ بڑے بڑے علامہ ابراہیم صاحب بلیا دوسرے اساتذہ موجود تھے حضرت اندازہ لگا کچھ لوگوں کو برا لگا ہوگا کہ بڑے سے نہیں مان پڑھائی حضرت نے سب فرمایا یہ پگڑی کی تائید میں کہ اس شخص اس لڑکے کو آپ کے اوپر ایک طرح سے فضیلت حاصل ہے ایک بات میں فرمایا کسی کی پگڑی نہیں ہے یہ پگڑی باندھے ہوئے اس سے سواب زیادہ ملے گا مجھے آج تک قصہ بھی یاد ہے ایک اور قصہ حضرت کا یاد آ گیا حضرت کا میں کیونکہ بہت سی باتیں تو وہ میں نے سنا چکا یہ موقع نہیں ہے لمبی بات کرنے کی حضرت عالم بیداری میں جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے سنت کتنے پابند تھے کہ مجھے سفر میں کہا ڈھیلا لاؤ میں نے ڈھیلا لا کے ذرا بڑا تھا رکے حضرت کہ چھوٹا نہیں ملا اسراف ہر چیز میں نائز آئے ہے سن لیجیے بات اب ہم کیا کیا کام میں اسراف کرتے ہیں کہ تم نے نہیں پڑھا تھا وہ کان کانا لاشت نہرین جاری نہر جاری کے کنارے پر بیٹھا ہو پانی کم خرچ کرو بقت ضرورت سے زیادہ مت خرچ کرو کیا مٹی کا ڈھیلا چھوٹا لیا تو کیا حرض تھا اس میں اصراف ہے دیکھ کتنا خیال رکھنا ہر بات کا ہم نل چھوڑ دیتے ہیں پانی بہتر رہتا ہے کھانے میں پینے میں کتنا اصراف ہوتا ہے بیاہ شادی میں کیا کیا ناجائز کام بھی ہو جاتا ہے جیسے ڈیکوریشن وغیرہ یہ اسراف میں داخل ہے اسراف آج کل شادیوں میں زیادہ ہو رہا ہے قرآن نے کالا والا تو بزر تبزیرہ ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین شیاتین شیطان لربی کفورا فضول خرچ مت کرو فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے شیطان اللہ کا نافرمان فرمان ہے پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا لا جا لو قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کہ بتانا دے کہ کہاں سے کمایا کہاں چار باتیں سوچے کہ کہاں کرایا کہاں اب ہم اب اس کے بعد بات چلیے جو میں شروع کرنے والا تھا وہ یہ تھا تاکہ اس سے تائید بھی آگے ملے گی اور ہماری ایک دوسرے کی ہم خبر بھی لیں گے میں نے قرآن کی آگ پڑھی جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ نمایا مساجد اللہ امن بلّہ بے شک مسجد بناتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور کامت کے دن کو مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں ولم یکش اللہ اللہ کے علاوہ کسی دن نہیں ڈرتے ہیں یہ چار باتیں جس میں ہوں گی نماز پڑھے گا اللہ کو مانے گا قیامت کے دن کو مانے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا یخ اللہ اس کے بعد کیا خوشخبری سناتے ہیں اللہ میاں جس نے جو مسجد بنانے والے ان کے لیے کیا خوشخبری سنائی فرمایا اصا من المحتین وہ لوگ انقریب ہدایت حاصل کریں گے مسجد بنانے والے اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے کیوں مرکز مسجد مرکز ہدایت ہے ہدایت یہاں سے ملے گی گھر میں نہیں ملے گی ملے گی پانچ وقت کی نماز پڑھو اللہ حجاد کے راستے کھول دیں گے اس سے مجھے ایک واقعات آ جاتا ہے کہ ایک شخص بادشاہ تھا اس نے مچھلی پکڑنے والے کیا مچھلی لے کے آؤ ملازم ہوتے تھے ہمارے بھوپال میں نواب صاحب کے یہاں شکاری ملازم ہوتے تھے مچھلی والا ملازم گیا مچھلی پکڑ کے لے آیا بادشاہ کو پیش کرتی بڑی خوبصورت مچھلی تھی کل آپ نے کون سی مچھلی کھلائی پہ نیمتم مطلب کھائی تھی ہم نے کیا نام اس کا ہاں بملا مچھلی کا میں خود شوقین ہوں بچپن میں مچھلی کا شکار بھی کیا ہے مانسلی وغیرہ کا بنی ہوتے کیا ہے اور کھاتے بھی مچھلی زیادہ ہیں پسند ہیں کیونکہ لہمن تریا ہر گوشت میں شبہ ہو سکتا ہے کہ کس نے ذبح کیا میں اس لیے مرغہ فارم کھانا ہی چھوڑ دیا الحمد للہ نہیں کھاتا میں پتہ نہیں کس نے ذبح کیا اس میں کیا کیا ان کی خوراک ہوتی ہے مرغہ نہیں کھاتا فارم کا لیکن مچھلی میں تو کچھ شبہ ہی نہیں ہے کیونکہ ذبح کرنے کی بات ہی نہیں ہے کھاؤ جتنا ملے وہ سب سے ہمارے ہاں کچھ سستی پڑ جاتی بکرے گوشت مہنگا اور یہ مچھلی سستی پڑے گی تو مچھلی لینے کے آیا خوبصورت تھی بادشاہ سلامت نے کہا مچھلی پالن کریں گے اس کو زندہ لایا ہے پانی میں ڈالو بہت اچھا سرکار اس سے کہا تم جا دوسری مچھلی تلاش کر کے لا وہ گیا دن بھر ہو گیا کوئی ضروری نہیں کہ ویسی مچھلی مل جائے روزانہ کہیں پڑی نہیں کہیں سمجھ لیں کچھ نام تو مجھے بھی یاد ہے بو ملا کے آپ نے بتا دیا بہت سے نام ہے مچھلی کے وہ بھی نہیں ملی خالی ہاتھ آیا بادشاہ نے کچھ مچھلی نہیں ملی کہ سرکار نہیں ملی کیوں نہیں ملی تو آپ تلاش کریے ضروری نہیں وہی مل جائے اچھا کل لے کر تلاش کرے رہا گیا دوسرے دن بہت ندی نالے کر دی مچھلی نہیں ملی خانیاں آتا گیا بادشاہ نے دیکھ کے بدماش مچھلی نہیں لایا دوسرے دو دن سے کہہ رہے ہیں مچھلی لے کے آپ پالن کریں گے مچھلی کا تو مچھلی پکڑنے والا تجھے اس کام کے لیے رکھ مچھلی لا سک تو اگر یاد رکھ کل نہیں آئی مچھلی جان سے مار ڈالا جائے گا اب بادشاہ کے آرڈر ہوتے تھے ایسی ذرا سی سباد مار دیا ذرا بات چھوڑ دیا اب اس کی نیند ختم ہو گئی یہ دوڑ کے گیا مسجد میں رات کو وہ مسجد رات بھر نمازیں پڑھی تلاوتیں کری سلاد و تسبی پڑی ساری عبادتیں مسجد میں کر ڈالی سو سلام پھیر کے مولوی صاحب بیٹھ گئے پڑھانے کے لیے اپنا میرا معمول ہے فضیری بات پڑھاتا بھی ہوں پڑھانے بیٹھے تو اس میں فقہ کی کتاب پڑھا رہے تھے جیسے شریف قایا ہدایا اس میں ایک باب ہے کون سا باب ہے کتاب الخنسا ہی جڑے کا بیان مونی صاحب نے بنانا بیان شروع کر دیا پھر بتایا کہ اس میں خنسا مشکل ہے جس کا جوڑا ملنا مشکل ہے وہ سنی سب نے خنسا سے ایک مطلب خنسا مشکل وہ ہوتا ہے جس کے پاس دونوں چیزیں ہوں فرض بھی ہو زکر بھی ہو اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زکر ہے یا انسا ہے اب جھگڑا پڑتا نماز میں پہلی سب ہوگی مردوں کی پھر بچوں کی پھر اس کے بعد عورتوں کی ان کے بعد ہوگی کھولنا مشکل یہ سب عورتوں کے بعد میراث میں جھگڑا پڑے گا آدمی ہے دو حصے عورت ایک حصہ اس کو کیا دیں یہ مولی صاحب نے سب سمجھا دیا اور یہ جو نہیں لایا تھا ٹک ٹکی لگا کے مولی صاحب پر بھیجتا رہا جب مولی صاحب پڑھا کے جانے لگے تو لپٹ گیا حضرت میں رات بھر سے مسجد میں ہوں یہ مسجد کی برکت ہوں میں اللہ نے اس مسجد میں آپ کی برکت سے میرا مسئلہ حل کر دیا کیا حل ہو گیا کہ آپ نے جو بیان کیا ابھی بڑھایا بچوں کو خنسا مشکل اس میں میرے سمجھ میں آئی کہ میں مچھلی لے کر آؤں بادشاہ کو تین دن سے چاروں مچھلی نہیں مل رہی ہے میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ مچھلی جو لے کر آئیں گے مشکل اس کا جوڑا ملنا مشکل آپ یہ مسئلہ جو بتا رہے پڑھا رہے تھے چل کے میرے ساتھ بادشاہ کو سنا دیجیے بس میرا کام بن جائے گا اچھا جو مسجد کے آنے کی برکت علماء کی صحبت کی برکت مولوی لوگ اٹھا چل دیتے ہیں اب ہمارے مولانا ہمارے ساتھ پھرتے رہے یہاں بھی آ گئے کل بھی پھر آیا جگہ پھر آیا جو لوگ علماء ہوتے ہیں زیادہ ساتھ دیتے ہیں لوگ دوسرے کاروباری ہوتے ہیں ان کا تو کاروبار مولویوں کا ایک ہی دھندا خدمت ہے خلق جو مل جائے چلو ساتھ دو چل دیے مولانا مفتی تھا بادشاہ نے دیکھتے ہو بدماش مچھلی لے کر نہیں آیا کہ سرکار نہیں ملی تو تیری گردن کاٹ جائے گی پھر پہلے بات سن لیجئے یہ مفتی صاحب کو لے کے آیا ہوں یہ بتانا تھا جو مچھلی لے کر آئے ہوں وہ ہے کون سا مشکل اس کا جوڑا ملنا مشکل کیا لگاتا کون سا مشکل کہ مفتی صاحب سے پوچھیے مفتی صاحب سے پوچھا مفتی صاحب کیا ہوتا ہے یہ خود سا مشکل کتابوں میں ذکر ہے ہاں حضرت تمام فقہ کتابوں میں باپ باندھے ہوئے خونتا مشکل کے اچھا ایسی مچھلی نے کہا جس کا نام خونسا مشکل ہے جاؤ مفتی صاحب کو بھی نام دو مچھلی کی پکڑنے والے کے نام دو دیکھو مسجد کی برکت مسجد میں پہنچا اللہ نے مسئلے حل کر دیے ہم عام لوگوں سے کہتے ہیں کہ مسجد میں آؤ رات کو آ جاؤ پریشانی ہو کسی کہنے کی ضرورت تھی اللہ سے کہو نا مانگنے کی جگہ اللہ کی مسجد مانگنے کی ذات اللہ کی مانگنے کا طریقہ نماز دو رکھا نماز پڑھ لو صلاح کے حاضر پھر مانگ لو جو مانگنا ہے گڑ گڑا کے رو کے مانگ لو اللہ کو رونا پسند ہے ایک واقعہ اس پر بھی یاد آپ مولانا مسلوی نے لکھا مسلمی روم میں کہ ایک آدمی قرض دار ہو گیا روزانہ قرض لینے والے پہنچے اتنے میں ایک بچہ آیا کہ حلوہ لے لو حلوہ بچے کو حلوہ کھلا دیا بچے نے سب کو کھلا دے کھلا دیا بچے نے لا پیسے اس نے کہا دیکھ سب بیٹھے آج مانگ نہیں آئے مجھ سے پیسے سب مجھے دے نہیں ہے لہٰذا صبر کروں کب تک صبر کروں جب تک ہو بچے نے چلانا شروع کیا رونا شروع کیا ایک بزرگ نے کہا ہاتھ اٹھا اللہ کو چلانا رونا پسند ہے رونا نہیں آئے تباہ میں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا صورت بنا کے دعا کرتے تھے رونا نہ آیا رونے جو صورت بناؤ چلا رو ماں سے زیادہ محبت ہے ماں کو بچے کو کھڑا کرتی ہے بچہ رونا شروع کرتا ماں جھپٹ لیتی گرنے نہیں دیتی ہے اللہ کو ستر گزانا گزارا ماں آپ کو ضرورتیں ہوتی ہیں سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں دو رقا نماز پڑھ لو چلا حاجت ہاں، استخارہ شادی وادی کرنا ہے اللہ سے مشورہ کر لو اب چلانا شروع کیا تھا اس نے اتنے میں دیکھتے ہیں کہ سب رو رہے تھے ایک آدمی کو دیکھا چلا آ رہا باہر سے خون سر پہ رکھا ہوا ہے آ کے جیسا پہلے سے سب کو جانتا تھا ہر ایک کے ہاتھ میں لفافت تھما دیا اس لفافے میں ان کا نام لکھا تھا جو جس کو دیا اس کے جتنے پیسے میں رکھے کس نے کر کے یہ قصہ کہانی نہیں جو اس پیسے دے مولانا روم نے مصنوعی میں لکھا ہے یہ قصہ مسنوی زبان پہلوی یہ قرآن کی ترجمانی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے رقت تاری ہوتی ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کلید مشروی لکھی پڑھیے دیکھیے کتاب کے پڑھنے مزہ آئے گا اردو میں پڑھو گے تو مزہ آئے گا ہے بڑے اچھے اچھے بڑی کیفیت تاریخ ہوتی ہے بات چیزوں میں اللہ اللہ کرنے میں کیفیت تاریخ میں نے بتایا تھا کہ علی میں صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے حضرت کہ ذکر جہری اچھا یا ذکر سری کیا معقول جواب دیا کیفیت کے لحاظ سے فرمایا ذکر جہری وہ کمیت کے لحاظ سے ذکر سری کیفیت کے مولانا سے پوچھو پیروں سے پوچھنا ہمیں پارٹ ٹائم نہیں ہم کتنی لمبی چوڑی بات کریں اور ہم تو اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں بتانے تھا مسجد کے لیے بنانے کا حکم جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مم منا مسجد اللہ بنا اللہ البیتن فل جنا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے اب جنت کے محل کیسے جناب محمد رسول اللہ دیکھ کر کے آئے ہیں آپ سے سچا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا آپ سے اچھا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا آپ سے زیادہ سخی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا آپ سے زیادہ بہادر نہ گزرا ہے نہ گزرے گا آپ سے زیادہ طاقتور نہ گزرا ہے نہ گزرے گا آپ سے زیادہ خوبصورت نہ گزرا ہے گزرے گا جو صفت کرو اللہ کے رسول کی سب سے بڑھیا بہتر ہے اما آشا فرماتی اتنے خوبصورت سے کہ اندھیری رات میں اندھیری کوٹری میں تشویل لاتے آپ کے چہرے انور کے نور سے ہم سوئی میں ڈھاگا ڈال لیا کرتی ہیں فرمایا کہ اگر میرے محبوب کو دیکھ لی دیکھ لیتی مصر کی عورتیں انہوں نے ہاتھ کاٹا تھا محمد اللہ رسول دیکھ لیتے ہاتھ نہیں دل کاٹ لیتے اتنے خوبصورت مطلب یہ ایسا کہنے والا بات ماننا چاہیے یقین کرنا چاہیے حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ جنت میں محل بنائے گا اب جنت کے محل کیا ہے دنیا کے دس گنا جاگیر اس جاگیر کے مکان ان کو سو سو منزل کے ان کے مکانوں کی دیواریں چالیس ہونے کی کے ہیں ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہیں مشک زعفران بچھی ہوئی ہے دودھ کی شہد کی شراب کی نہریں جاری ہیں ہزار ہزار خادمیں ستر ستر ہورے ہیں کیسی ہو رہے ہیں کان یاقوت والمرجان ایسی خوبصورتی یاقوت مرجان سرخ سفید خیرات پہچان بڑی خوبصورت بھی باخلاق بھی ہے کوئی اخلاق اچھی نہیں گوری کالی اچھی تو آدمی ارے نے گوری دم کر دیا سب کالی اچھی ہے سب کی سب مقصورات الخیام پردوں میں رہنے والی ہیں لم سن سن قبل ہم بلا جان کسی انسان اور جنات ان کو ہاتھ دینا سب کی سب کاریاں ہیں اللہ نے ان کو کاریں بنائے ان کے ان کے جسم کی بھی تعریف کی قواعد کہا ان کے پستان سخت کر رہے کر رہے ہوں گے ان سے آپ کا اللہ میں کہہ رہے نکاح کریں گے جنت میں جس کے جنت کا ضب و جنا ہوں بیہورن خزان جنا ہوں بہور آئین اسی طرح آپ سب جوان ہو جاؤ گے ایک بڑھیا آئی حضور نے کہا بڑھیا جنت میں جچل لانے لگی کہا بڑھیا نہیں جائے گی تو جوان ہو جائے گی ہم بھی بیس سال کے پچیس سال کے ہوں گے اور ہماری حوریں اور ہماری بیویاں اٹھارہ سال کی ہوں گی ہماری بیو کو بتا دو وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہوں گی یہ ہونے والا ہے حساب کتاب ہونے والا ہے جنت ہمارا وطن ہے ہمارے وطن میں ہمیں جانا ہے یہ پہلی منزل ہے وطن کے جانے کے لیے جہاں ہمیں رکھا گیا ہے دو کاموں کے لیے معلومات سفر کریں اور سامان سفر کریں معلومات کہاں سے ہوگی مسجدوں سے مدرسے ہوگی سامان سفر نماز روزہ زکات مسجدیں اللہ کے گھر یہ سب سامان سفر ہی کام آئے گا مسجد میں مسجد بنانا کام آئے گا قبر میں بھی حشر میں بھی آخرت میں کام آئے گا یہ سامان سفر ہے یہ کہاں سے میرے مسجد مدرسہ سے علماء اولیاء اللہ دیں گے اب ہم چاہیے کہ ہم معلومات کریں معلومات مسجدوں مدرسوں میں جائے گی مکمل معلومات ہمارے مدرسوں میں وہ مسجدوں میں تبلیغی جماعت کی برکت سے معلومات ہو جائے گی اب ہم توجہ کریں کہ ہمارا گھر وطن ہمارا اصلی جنت ہے یہ پہلی منزل ہے دوسری منزل قبر تیسری منزل حشر چوتھی منزل آخرت کیا ٹائم ہوتا نماز کا یہاں کا جی ہے ٹائم میں گھبرا جاتا تھا ڈیڑھ بج گیا چلو اب بتانا یہ دیکھو بھائی ہم سب مل کر کے مسجد بنانے کا طے کر لیں ہم اپنے بتا میں نے ایک مسجد خود بنوائی ایک پیسہ نہیں لیا زمین بیچی خود بنوائی الحمد للہ کہتا ہوں ترغیباً اظہار کرنا جائز ہے دوسروں کو ترغیب ہم مولوی جیسے لوگ کیا سمجھے پوری مسجد بنوا دی اللہ کا شکر اور پھر سینکڑوں مسجدوں کی بنیاد رکھی ایک مسجد اب بنا رہے ہیں ساٹھ ایکڑ زمین ساٹھ ہزار میں لی تھی وہاں خانقاہ بنائی وہاں ایک مسجد بن رہی ہے بارہ سال سے جس کی بنیاد مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی مگر پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے ایک کروڑ زیادہ خرچ ہو چکا ہے ہمارا خیال بھی نہیں تھا ہم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سورت مالدار جگہ احمد آباد مالدار جگہ بہت مسجدیں دیکھی مگر پنک کلر اس میں منقش دارالعلوم کی بہت مسجد اچھی لیکن منقش نہیں ہے ہماری مسجد منقش ہے منقش جانتے ہو آپ گئے نہیں گئے نہیں گئے بھوپال تو گئے ہیں نا نے مسجد نہیں دیکھی اب کیا آنا تو دیکھ لینا ایسی مسجد اللہ بنوا رہی ہے اب اس کے لیے پیسہ ظاہر ہے نہیں آتا ہے کیونکہ لوگ زکوٰۃ تو دیتے مدرسہ تو چل جاتا ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے پیسے میں ذرا کنجوس ہو جاتے ہیں ہم لوگ مسجد کے معاملے میں اب ان کے لیے ایک وعید سنا دو جو مسجد نہیں بنا پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں بڑے بڑے مکانات کروڑوں کے ہوں گے یا بیٹے بھی ہوں گے لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے مکانات لوگوں کے ہوں گے حدیث شریف میں آتا سب سے زیادہ پیسہ جاتا ہے پانی میں اور مٹی میں بیکار پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا کہاں کہاں خرچ کیا اب مشکل پڑ جائے گی جب پوچھ تاچھ ہوگی تو میدان میں پوچھ تاچھ ہوگی اب اس کی تلافی ایسا دکھتا ہمارے بڑوں نے کری عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مسجدیں بنائی ان کے نام سے کوئی مجھے دکھا نہیں کوئی قلعہ جیسے شاہجہاں کا تو ہے جہانگیر کا بھی ہے ان کا ان کے مزار میں گیا ہوں اورنگ آباد کھلا ہوا مدار اوپر چھت بھی نہیں ہے جو کہ عالم تھے نا عمل کیا کوئی مکان کا پتہ ہی چلا کہ ان کا یہ محل ہو اچھا، فکر تھی آخرت کی اب ہمارے بزرگوں نے جہاں جہاں گئے ہیں مسجدیں بنائی ہیں شاہجہاں ہو عالمگیر ہو یہ بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں ہمایوں ہو اکبر ہو سب کے نام کی مسجدیں ہیں بھوپال میں جتنے نواب گزرے ہیں عورتیں گزری سب نے مسجدیں بنوائی سب سے بڑی مسجد بتا کے ہندوستان کی شاہجہاں بیگم نے بنوائی ان کی بیٹی سلطان جہاں بیگم نے بنوائی ان کی ماں سکندر جہاں بیگم نے متائی موتی مسجد جو اپنے مدرسے کے سامنے ہے پتھر والی ان کی ماں نے تاج جامع مسجد بنوائی اس کا نام ہے قدسیہ بیگم اور کتنی عورتوں کے نام سے مسجد ہے کلسمبیا کی مسجد حقیقت خان کی مسجد عورتوں نے بہت مسجدیں بنائی ہیں مجھے پتا چلا کہ دائی والی مسجد وہ بھی ایک دائی کی بنائی ہوئی عالمگی رحمت اللہ علیہ کی ایک مبارک جہاں کی مسجد رنڈی کی بنائی ہوئی ہے پیسہ چھوڑ دیا ہوگا مسجد بنا دی مسجد یا کر رہی تھی پیسہ ملازمت کے لیے کوئی آ نہیں رہا تھا ایک مولوی بڈھا تیار ہو گیا لوگوں نے کہا مولوی شرم نہیں آتی تو رنڈی کے جا کے پیسہ کرتا ہے محلہ والوں کچھ عجیب دین ہوتی ہے اس نے ملازمت کر دی شروع نماز پڑھانا آزان دینا جب مہینہ پورا ہوتا تو اس عورت کے پاس جب پیسہ دیتی وہ رنڈی اس سے کہتے کہ ایک رات مجھے دے دے رنڈی سے کہتے ہے جگہ میں نے دیکھی مسجد مبارک جا کے ادھر جاتے ہیں ہم لال کنویں کی طرف جب جائے پیسہ لینے تنخواہ لینے یہ کہہ دے کہ ایک رات مجھے دے دے وہ گالی مالی دے کے بھگا کیا کریں اس کے کوئی دوسرا آتا نہیں تھا بڈھا آدمی کیا کرے گا ایک دن پھر کہا تو اس نے کہا اچھا بڑے میں ہوئی چلا پر میں آ جاؤ رات کو آ جانا رات کو گیا ایک جوڑا رکھا میں نے آپ نے ہم نے آج جوڑے بہت کری دیکھے وہ سب دینے کے لیے ہوتے ہیں رکھنے کے لیے نہیں کسی کو بانٹتے رہتے ہیں لوگ آتے ہیں غریب مسکین شادی یہ سب جوڑا رکھا ہوگا مولوی صاحب کے پاس پہنے سے ایک جوڑا لے لیا دو مسلے لے لیا جا کے اس عورت سے کہا جا غسل کر یہ کپڑے پہن کے آ کے پاک کر گیا نہ لی کپڑے پہن کے آ گئی مسلح بچھا دیا کا دو رکعت پڑھ لے دو رکعت خود پڑی اور اللہ سے کہا اللہ میاں مسجد میں دیکھو دعا قبول کرتا اللہ میں میرے بس کی اتنی تھی کہ میں نے مسجد میں لا کے مسلح پہ لا کے کھڑا کر دیا اب تیرا کام ہدایت کا تو نہیں کہا مسجد جو ہے وہ مرکز ہدایت ہدایت کر دے اس کو کایا پلٹ گئی اللہ نے اس کو نیک بنا دیا توبہ کر لی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دنیا والے اچھے لوگوں کو نماز ملا پذل کیا کیا بناتے ہیں ان کے ہاتھ پر کئی ہزار رنڈیوں نے توبہ کیا ہے ایک دور آیا کہ تباہی کا بغلوں کا آیا رنڈیاں ان کے بچوں کی تربیت کرتی تھی پرورش کرتی تھی رنڈیاں پھر کہو گئے تباہی آئے گی نہیں آئے گی ہمارے مولانا اسماعیل شہید پہنچے رنڈیوں کا میلہ تھا ہزاروں رنڈیاں تھیں لوگ جانتے نہیں کون کیسے اللہ والے ہوتے ہیں جا کر کے وہاں آواز دی کون کہ میں ہوں اسماعیل کون اسماعیل گویا کیسے آیا گانے کے لیے جا کے خاجمہ نے کہا کہ کوئی گویا ہے اسماعیل نام کا ہے داڑی والا ہے وہ کہہ رہا میں گانے کے لیے آ کے بلا لو گویا کو گا لے گا بھڑوا اس کی بھی سن لیں کچھ اپن ہزاروں تھی میلے ہوتے تھے رنڈیوں کے گیا زمانہ اب تو بہت کم رہ گئی مجھے نہیں معلوم کہ کئی جگہ سے رنڈی ختم ہو گئی تبلیغ کی برکت مدرسوں کی برکت میں نے تماشا بچپن میں رنڈیوں کا دیکھا ہے میں خود بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بہت اچھا دور آیا آپ کا دیکھو ڈاڑی ڈاڑی دکھ رہی ہے رنڈیوں کا تماشا میں نے دیکھا اللہ معاف کر دے جانتے نہیں تھے کیا ہوتا ہے اور تفصیل نہیں جاتا سنا دیا تو میں نے اللہ ایسا خراب اب دور اچھا ہے یہ دور اچھا تبلیغ سے اور مسجد مدرسوں سے آج اللہ نے دین داری پیدا کر دی آج سے پہلے ہمارے گاؤں میں دیہات میں پانی بہت زمین بہت لوگ کم لیکن فقر پاک مبتلا ہوتے بھاگ جاتے تھے آج زمین کم پانی کم لوگ بہت خوشحالی ہے جس کو دیکھو اس کو مالداری ہے آپ خود بتائیے پچاس ساٹھ سال میں نے آپ کا سورت کا یہی حال تھا کیوں نہیں تھا نا خوشحالی آئی نہیں آئی یہ کہ آپ نہیں سمجھو کہ آپ کی عقل چلی آپ کی محنت چلائی یہ تبلیغ اور مدرسے کی برکت ہے اللہ نے کہا لو اہل القرآن لفتح نہ بابت سمائے اگر ایمان لے آئے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیں گے کھول دیے دونت بھی دے دی اللہ نے مالدار بھی کر دیا خوب پیسہ آ گیا خوب مکان بنا رہا ہو خوب بلڈنگ بنا کر رو اللہ کو جواب دینا پڑے گا لہذا کیا کرا بھوپال میں کئی سی مسجد ایک گھر بیچ میں ایک ادھر ایک ادھر مسجد انہوں نے تلافی کری کہ پیسہ دیا مکان بنا لیا اللہ کو جواب دینا پڑے گا ایسی نہیں چلے جاؤ گے جنت میں فری میں پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا جنت میں سمجھو آسان ہے ہاں، مشکل پڑ جائے گی اگر اللہ نے جواب پوچھ لیا لہٰذا اس کی تلافی کیسے کری کہ جہاں مکان بنا لیا وہیں مسجد بنا دی سب کے بتا رہا ہوں میں اکثر بڑے بڑے جاگیرداروں نے بڑی بڑی عورتوں نے مسجد بنائی محلی بنایا تلافی اللہ سے دعا کری ہوگی اللہ تلافی کر دے آپ حضرات سے ہی درخواست ہے کہ آپ کی یہ مسجد بننے والی میں نے ابھی پوچھا بھائی سے بارہ کروڑ روپے چاہیے جی تو کوئی آسان ہے کون دے گا آپ ایک کروڑ پتی بھی ہوں گے لکھ پتی نہیں آج کل کوئی لکھ پتی کیا ہے کچھ گنتا نہیں آج سے اسی سال پہلے مجھے ہوش ہے ہماری نانی کہتی تھی بیٹا کسی کے پاس ایک سو روپیہ ہے ایک بوتل شراب کا نشہ ہوتا ہے اب تو ایک کروڑ میں بھی نشہ نہیں آ رہا ہے پیسے کی کوئی انتہا نہیں ہے بہت ہو چکا ہے مدرسے خوب چل رہے ہیں سب کو دے رہے ہو آپ اللہ کا شکر ہے زکات کو سب دے دیتے ہیں لیکن للہ عطیے میں بخل کرتے ہیں پیسہ نکالتے نہیں ہیں پہلا نمبر کہ آپ کی مسجد اس بات کے حقدار ہے کہ آپ اس کو بنوائیے کروڑ روپے چاہیے ہو سکتا ہے آپ کا کروڑ پتی بھی ہو چپ کے پیسے رکھے ہوں گے خزانے پرانے زمانے کے ہوگی پوری پرانی جگہ ہے میں ہمارے دیہات میں کہتا ہوں مغلوں کے زمانے کے دور بادشاہوں کے زمانے کے پیسے گڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس کیا کرو گڑ کے مشکل پڑ جائے گی نکالو دو اللہ کے راستے میں مسجد بنوا مدرسہ دو مسجد آپ بنا رہے ہیں مجھے دکھا دی جی، میں نے دعا بھی کری جہاں دعا کرے اللہ کا شکر میری دعا اللہ خون کرتا میں صاحب کہتا ہوں پکڑیا طور سے بیان کرتا ہوں بہت سے لوگوں نے پہچان لیا بہت سے نہیں پہچانتے جو دعا مانگی اللہ اللہ کا شکر قبول ہوئی آپ سے پیش قدمی کرو کسی آپ کی ان شاء اللہ مسجد بنے گی میں زندہ میں دیکھ لوں گا آؤں گا ان یہ مسجد بن رہی ہے یہاں بھی دیجیے اللہ جزا خیر دے ہمارے آپ کے ذمہ دار حضرات ہیں اجازت یوسف بھائی نے ہم تو چندہ کرتے پہلے بھی آیا تھا چندہ کرتے لیکن ہماری وجہ سے آپ نے چندہ کرنا چھوڑ دیا یہ قرآن کی سایت پر عمل ہو گیا کہ یو سرون اعلیٰ انفسب بہم خساسا اپنے آپ کو ترجیح دیتے دوسروں کو اپنے آپ پر خود بھوکے رہیں گے دوسرے کھلائیں گے مشہور واقعہ صحابہ کرام کا ایک صحابی حضور کے رسول اللہ کے مہمان آئے طالب علم پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ سب طالب علم تھے اب ہم کچھ لیکن حقیقت کی طالب علم تھے دین سیکھنے کے لیے آئے حضور نے ایک سے کہا اس کو کھانا کھلاؤ لے گئے خیال نہیں تھا گھر میں کیا ہے نہیں ہے گھر میں بیوی سے پوچھا کھانا ہے کہ ہاں ایک آدمی کھانا ہے دو بچے دو میں بیوی کیا کریں بیوی نے مشورہ دیا اللہ والی تھی کہ بچوں کو تمہیں سلا دیتی ہوں آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا چراغ گل کر دوں گی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے منہ ہلانا اس کا پیٹ بھر جائے گا مہمان کا آپ ہم بچے بھوکے رہیں گے اللہ ہمارا انتظام کرے گا جو بھوکے رہے بچوں کو سلا دیا بھوکا میاں بھوکے رہے بیا بھی بھوکے رہی وہ مہمان میزبان رسول اللہ کے دربار میں جب پہنچے ہیں حضور مسکرائے اور کہا مجھے بھی آج ایک اللہ کے بندے پر کیا خوشی ہوئی اللہ بھی اس سے اس بات پر مسکرائے خوشی ہوئی کون ہے وہ جس کے حق میں قرآن کی آج موجود ہے یو سرون انفسم ولو کان بہم خساسا وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر کی خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں ابھی آپ بھوکے نہیں ہو سب کروڑ پتی لکھپتی بیٹھے ہوں گے آج کل لکھپتی کوئی بات نہیں ہے اگر لکھپتی ہو تو لاکھوں میں سے دے دے مسجد میں یہ زکات نہیں یہ آخرت میں کام آئے گا یہ مسجد آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی ذریعہ جنت میں لے جانے کی بنے گی لاکھوں دو اللہ نے دیا ہے کروڑوں دو آپ کی اس مسجد میں جائیے پیسہ کروڑوں آپ کے ہاں دس بیس کروڑ والے بھی ہوں گے ان سے کوئی کروڑ دو مسجد میں جو لکھ پتی ہیں لاکھوں ہیں ایک لاکھ دے دو مسجد میں ہزار پتی ہے ہزار دو اللہ دے گا آپ کو پہلا نمبر آپ کے مسجد کا ہے انہوں نے ہمارے اوپر اپنے آپ کو ہمیں ترجیح دی اور ہمارے مسجد کے لیے چندے کا اعلان کیا وہ مسجد جو نے بتائی وہاں اللہ کا چولہا ساٹھ ایکڑ زمین ہے وہاں خانقاہ بھی ہے مسجد بن رہی ہے ہمارے پاس آج بھی ایک کروڑ کے قریب قریب اس کا صرفہ ہے موٹی موٹی بات بتاؤں کسی کو موقع مل جائے تو پانچ لاکھ دو مینارے پانچ پانچ لاکھ کے پانچ لاکھ کا ایک وہ ہے پانی کی ٹنکی دس لاکھ کے فرش ہے میں نے ابھی کہا کہ فرش ہم لائے مگر سنگ مرمر تو فری نہیں ملتا ہے کوٹا اسٹون لیا ہے ہمارے پاس بہت پڑا ہے پھر بھی دیا لوگوں کو دیتے ہوئے خود جاتا ہوں اگر ضرورت ہوتی ان شاء اللہ میں آسان دوں گا یا ان شاء اللہ خط لکھ دوں گا آپ کو کوٹا اسٹون تو فری مل جائے گا باقی آپ ذمہ داری لیجیے کہ مسجد بنائیں گے سب وعدہ کرو ان شاء اللہ مسجد بنوائیں گے اور ہم زیادہ زیادہ دیں گے اپنے پاس جو گڑا ہوا ہے نکالیے اس کو یہ مت جائے قبر میں مشکل پڑ جائے گی حساب کتاب دینا مشکل پڑ جائے گا حسر میں جنت میں جانا مشکل پڑ جائے گا لہذا اللہ کے واسطے دیجیے آپ کی مسجد کے لیے ہمارے اب آج تو نمبر ہے ہمارا نمبر دے دیا آپ لوگ خیر دے ہماری مسجد میں بھی ایک آدھ بڑا کام کر جائیے سب مل کے کریں کوئی ایک کریں معمولی خرچہ بتا رہا ہوں پوری ایک صف جس میں قریب قریب سو آدمی آتے ہیں اس پہ خرچہ ہمارے حساب سے یہاں تو زیادہ بتایا پرسوں نرسوں ہم گئے تھے ادھر گوجرے میں تو ایک مسجد کی بنیاد رکھی میں نے وہاں پر اس کا بھی کوئی چار پانچ کروڑ کا خرچہ بتایا ایک ایک مسلے کے لیے تیرہ ہزار روپے بتائے ہمارے یہاں تو کچھ سستا پڑا میں نے تھا پانچ کا ایک ہزار روپے مہنگا چالیس روپئے کا میں آیا تھا ایک فٹ اب ایک سو چالیس کا ایک فٹ دو سو روپئے کا ایک فٹ پتھر مہنگا مہنگائی بڑھ گئی میں پانچ چھ سال پہلے گیا تھا اب مہنگائی بڑھ گئی ہے پیسہ تو خرچ ہوگا جتنا آپ کا بجٹ ہے اس سے زیادہ لگ جائے گا ہمارے لیے ضرورت ہے ایک سب میں ایک لاکھ روپے لگے گا ایک مسلح لیں آپ تو کم از کم ایک ہزار کا ایک مسلح ہوگا اب جس کا دل چاہے مسلح لے لیں جس کا دل چاہے صف لے لے جس کا دل چاہے وہ مسجد میں کچھ ہی بنا دے آج تو ہمارا نمبر ہے اس کے بعد آپ کا رہے گا ہم میں کئی سال کے بعد حاضر ہوا پہلے بھی ایسے ہی کیا گیا تھا کہ ہمیں نمبر دے دیا گیا تھا ہمارا چندہ ہو گیا تھا آج دل کھور کے آپ زیادہ زیادہ ہماری مسجد کے لیے دیجیے اللہ آپ کی مسجد کے لیے دے گا ہم بھی اپیل کر رہے ہیں مولانا ہمارے ان کی مسجدیں بنے گی اور اللہ کا شکر بنتی رہتی ہے مسجدیں کہیں نہ کہیں بن رہی ہے اللہ مسجدیں بنا رہا ہے چاہے دنیا والے نہ چاہیں کہ مسجد بنے لیکن اللہ بنوا رہا ہے جہاں مسجد بنے گی آباد ہوگی جگہ جہاں نہیں بنے گی وہ غیر آباد ہو جائے گی ہمارے نوابوں نے مسجد بنوائی ایک نواب صاحب کے بیٹے نے مسجد نہیں بنوائی محل بنوا دیا کسی نے کہا مسجد بنوائی کے ساتھ یہاں کون نماز پڑھے گا آج تک وہ محل غیر آباد ہے ساٹھ ستر سال گزر گئے غیر آباد کیوں ہم یہ کہ مسجد نہیں ہے جہاں مسجد بنی وہاں آبادی ہو گئی اللہ آباد کرے گا مسجدوں ہمارے یہاں کوئی مکان نہیں تھا صرف جنگل تھا سانپ نکلتے تھے بچھو رہتے تھے بھیڑیوں کا ریوڑ دیکھا آج وہاں آبادی تقریباً ہمارے تین سو بچے رہتے ہیں پچاس کا ہمارا گائے بیس بکری رہتی اور آس پاس پلاٹ بک رہے ہیں ساٹھ لاکھ میں ایک ایکڑ پلاٹ بک رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں مجھے میرے بھانجے نے بیس لاکھ روپے دیے میں نے کہا مسجد کے لیے دے دو چلنے مسجد کے لیے نہیں مدرسے کے لیے دیتا ہوں تم تو پاگل ہو گئے کل نہیں یہ نماز کون پڑے گا میں نے کہا ہاں میں پاگل ہو گئے دیکھنا کیا ہوگا میں الحمد للہ مستجابت دعوت ہو اس معاملے میں جہاں میں نے مسجدوں کے لیے دعا کر نے بنوا دی میں اتنا بتاتا سب کو سکتا ہوں وہ مسجد بالکل قلندر کی دعا تھی بالکل غیر آباد جگہ تھی کچھ نہیں تھا سڑک بن گئی اور اب پلاٹ بک رہے ہیں اب لاکھوں کی آبادی کا شہر بچ جائے گا وہ بھوپال کے قریب میں ہو رہا کام شروع ہو چکا لوگ خرید رہے ہیں پلاٹ آپ کا دل چاہے آپ بھی پلاٹ لے لو آ کے ہوں بک رہے ہیں لوگ بیچ رہے ہیں ابھی سستا ہے بعد میں مہنگا بھی ہو جائے گا بہرحال حرض کرنا یہ تھا کہ مسجدیں بنوائیے پوری مسجد بن جائے بنوا لیجیے پوری نہیں ہو جتنا حصہ لیتا لے لیجیے اور ہر گھر میں ایک مسجد بنا لیجیے اس کا نام ہوگا مسجد البیت عبادت خانہ اس میں آپ تحجد پڑھیے اشراق پڑھیے چاش پڑھیے تلاوت کیجیے عورتوں کو بتائیے کہ نماز نہیں پڑھیں میں تو ایک نشان بنا رکھا باقاعدہ محراب کی طرح عورتیں وہی نماز پڑھیں ہم بھی پڑھتے ہیں رات کو تاجد پر عورتوں کے لیے بتا دیجئے اکثر اللہ کے پڑھے لکھے لوگ کر بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ مسجد البیت عبادت خانہ ہے رمضان میں عورتوں کے لیے احتکاب کرنا وہاں جائز ہے آپ ہمارے لیے نہیں جائز ہم تو اسی مسجد میں آئیں گے لیکن عورتیں منع ہے ہمارے یہاں پردے کی وجہ سے یہاں پردے کی ذرا بہت کچھ کمی لیکن احمد آباد سے اچھا- اچھا- آپ کے غنیمت ہے پردہ پھر بھی اچھا لیکن پردے پر بھی توجہ دیجیے کوئی بہن بیٹی بغیر برقع اوڑے یا چادر اوڑے نہ نکلے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کیا کہا یا ایو نبی قل ازواج کو بناتے کو بنا یدنین علیہن من جلابی بین نزادے کا دنوں اور فلا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے بیویوں سے بیٹیوں سے مومن عورتوں سے کہ اپنی چادروں کو اپنے جسم سے قریب کر دیں پہچانی جائیں گی کہ مسلمان عورت ہے اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچا یہ خبر ہے مبتدا وہ ہے یہ خبر ہے اگر پہچان لیا ناک کان آنکھ گورا رنگ تو بدماش جہاں چاہیں پکڑ کے پٹ چڑھ بیٹھیں گے ایک بس میں بتائیے کوئی بات دلی میں چار پانچ دس نے کتنی بدماشی کری یہ کب کیوں کری کہ عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں جب چہرہ دیکھے گا پاگل ہو جائے گا آپ ان کو تو اللہ نے بچایا آواز کا پردہ کیا قرآن نے کہا فیتمان لذیف یہ کل بھی ہی آواز دھیرے نکالے جس کے دل میں ماری وہ پٹک لے گا کہیں نہ کہیں موقع مل جائے گا تو اور زیور کا آواز ہی پردہ بتایا تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہوگا اللہ نے آواز میں تاثیر رکھی ہے موسا علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ موسا علیہ السلام نے بات کی تھی اللہ میاں نے پوچھا توقع کیا ہے یہ کہ لاٹھی یہ بچتے کافی تھا کہ اللہ توقع میں ٹیک لگاتا ہوں گوسٹ بھی اعلیٰ کا نوی بکری کے پتے جا بڑھیا بہت کام ہے تو مزہ آتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کی اندر عورت کے اندر آدمی نے اللہ نے کوشش رکھی اس کی آواز میں بھی ہے لہذا زیور بھی آواز کی دوسروں کان میں نہ جائے پردہ فرض ہے چہرے کا پردہ فرض آستین اس طرح بنا رہی ہوں کو بنا میں ایک بچی کیجیے ناجائز ہے وہاں تعالیٰ صاحب نے میں یہاں ایک بچی دکھی کہ آپ کے گھر میں ایسی بچیاں ہیں آدھی استھی ہیں ہم مکلف ہیں پوری استھی ہے چہرہ چھپانا فرض نماز میں نہیں استھی چھپانا فرض نماز میں نہیں لیکن سب کے سامنے پھرتی ہیں یہ ناجائز ہے گناہ گار ہے اس پر توجہ دیجیے اس کے لیے جماعتیں بنا بنا کر کے مسجدوں میں گش کیجیے عورتوں کو بیان کیجیے عورتوں کو سمجھائیے یہ ناجائز حرام ہے کاسیات عاریات تو آر تو اللہ تو رہنا جنا ایسی عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہیں جنت کی خوشبو نہیں سنگیں گی یہ بتائیے تبلیغ کیجئے اللہ آپ کو حمل کی توفیق عطا فرمان اب یہ مسجد کے لیے آپ حضرات نماز کے بعد اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیجیے ایک جگہ اکٹھا کر دیجیے الگ الگ کوئی خاص بات ہو تو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم دیتے تو وہ تو مسجد کے لیے نہیں مانگ رہے ہوں وہ تو آپ ہمارے یہاں آتے ہیں مولوی یوسف صاحب پرانے لوگ سب جانتے ہیں میں بھی آ چکا ہوں پرانے لوگ جانتے ہیں اللہ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ الحمد رب العالمین کچھ بڑھ گیا دو چار منٹ